كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما ما أغنى عنهم كانوا يمتعون وما وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى كنا ظالمين اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو لا رکھا ہے وہ جب تک دردناک عذابوں کا ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے بس وہ عذاب تو ان کے پاس نہ گہاں آ جائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی کیا یہ ہمارے عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں اچھا یہ بھی بتلاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی انہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا ہم نے تو جس بستی کو ہلاک کیا ہے اسی حال میں کہ اس کے ڈرانے والے تھے نصیحت کرنے کے لیے ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے تقریب و کفر انکار و عدم تسلیم کو ان مجرموں کے دل میں بٹھا دیا ہے یہ جب تک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے اس وقت اگر ایمان لائے بھی تو محض بے سود ہوگا لانت پڑ چکی ہوگی برائی مل چکی ہوگی نہ پچھتانا کام آئے نہ معذرت نفادے عذاب الہی آئیں گے اور اچانک دوفتاً ان کی بے خبری میں ہی آ جائیں گے اس وقت کی ان کی تمنائیں کہ اگر ذرا سی بھی مہلت پائیں تو نیک بن جائیں بے سود ہوں گی ایک انہی پر کیا موقوف ہے ہر ظالم فاجر فاسق کافر بدکار عذاب کو دیکھتے ہی سیدھا ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے مگر سب لا حاصل فرعون ہی کو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی جو قبول ہوئی عذابوں کو دیکھ کر فرعون ڈوبتے ہوئے کہنے لگا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن جواب ملا کہ یہ ایمان بے سود ہے اسی طرح اور آیتوں میں ہے کہ ہمارے عذابوں کو دیکھ کر ایمان کا اقرار کیا پھر ان کی ایک اور بدبختی بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے کہتے تھے اگر سچے ہو تو عذاب الہی لاؤ اگرچہ ہم انہیں مہلت دیں اور کچھ دنوں تک کچھ مدت تک انہیں عذابوں سے بچائے رکھیں پھر ان کے پاس ہمارے مقرر عذاب آ جائیں تو ان کا حال ان کی نعمتیں ان کی جاہ و حشم غرض کوئی چیز انہیں ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے سکتی اس وقت تو یہی معلوم ہوگا کہ شاید ایک صبح یا ایک شام ہی دنیا میں رہے جیسے سور بقرا کی آیت نمبر چھ نو میں اللہ نے فرمایا یود احدہم احد الیا ان میں سے ایک ایک کی چاہت ہے کہ وہ ہزار ہزار سال جیے لیکن اتنی عمر بھی اللہ کے عذابوں سے ہٹا نہیں سکتی یہاں بھی فرمایا کہ ان کے اسباب انہیں کچھ کام نہ آئیں گے اس کے اوندھے گرنے کے وقت اس کی تمام طاقتیں اور اسباب یوں ہی رکھے کے رکھے رہ جائیں گے چنانچہ صحیح بخاری نیز مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا پھر آگ میں ایک غوطہ دلوا کر پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی راحت بھی اٹھائی ہے تو کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی اور ایک اس شخص کو لایا جائے گا جس نے پوری عمر واقعی کوئی راحت چکی ہی نہ ہو اسے جنت کی ہوا کھلا کر لایا جائے گا اور یہ ایمان والا ہوگا اور اس سے سوال ہوگا کہ کیا تو نے عمر بھر میں کبھی کوئی برائی دیکھی ہے تو ایمان والا یہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ کے ذات پاک کی قسم میں نے کبھی کوئی زحمت نہیں اٹھائی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عموماً یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ان لم توتر من دہری لیلتاً ادا انت ادرکت الذي کنتا تطلو یعنی جب تو اپنی مراد کو پہنچ گیا تو گویا تو نے کسی تکلیف کا نام بھی نہیں سنا اللہ عز و جل اس کے بعد اپنے عدل کی خبر دیتے ہیں کہ کبھی اللہ نے ختم حجت سے پہلے کسی امت کو ختم نہیں کیا رسولوں کو بھیجتے ہیں کتابیں اتارتے ہیں خبریں دیتے ہیں ہوشیار کرتے ہیں پھر نہ ماننے والوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں بس فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انبیاء کے بھیجنے سے پہلے ہی ہم نے کسی امت پر عذاب بھیج دیے ہوں ڈرانے والے بھیج کر نصیحت کر کے عذر ہٹا کر پھر نہ ماننے پر عذاب ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا آپ کے رب اے نبی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کی بستیوں کی صدر بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے